ابس کیا تھی ابس تھی اور میں تھا اور جھولا خود پرستی کا بس ہر وقت اپنی پوجا پاٹ اور اپنے خیال یہ کروں یہ کھاؤں یہ پیوں یہ کروں یہ کھاؤں یہ پیوں یہ یہ یہ بن بن بن جاؤں جاؤں بھائی یہی ہر وقت جی خود پرستی کے جھولے میں جاتا ہے اور آپ سے کھلی بیچارے کا یہی حال ہے کہ نہیں خدا پرستی کی بجائے وہ لانتی دنیا پرستی اور خود پرستی میں کوئی سر سام تھا شاید کہ گرمایا ہوا تھا میں کوئی سر سام تھا شاید کہ گرمایا ہوا تھا میں کوئی آندھی تھی جس کی راہ میں آیا کوئی سر سام آ کے سر نو چڑھیا سر اللہ جی میں گرمی کا بخار سر تو چڑھ جاتے بندے چکر آدھے تو ہوش نہیں سنبھال جاتے باق میرا حال کوئی آندھی تھی جس کی راہ میں آیا ہوا تھا میں بس آندھی تھی لگتا ہے کہ جو مجھ کو اڑا کر لے مگر یہ نشائیں بے کیف آخر بے وفا نکلا مجھے مفلوج کر کے موج سبا نکلا فرماتے ہیں کیا بتاؤں یہ عجیب بے کیف نشا ایک ہوتا ہے چلو کیف تو آتا ہے ضرور آتا ہے یہ ایسا لانتی نشہ تھا جس میں ضروری نہیں تھا سوائے پریشانی کے کچھ نہیں تھا سر پیڑ لب گیا نشہ ایسا تھا کہ سوائے پریشانی کے کچھ حاصل نہیں تھا بے وفا مجھے مفلوج کر کے جس طرح صبح کی ہوا چلتی ہے چلی جاتے پیچھے غائب ہو جاتی ہے ہوتی نہیں ہے یہ حال تھا بس آیا ایک طوفان اور مجھے ڈبو کر چلا غضب تھا کلزوں میں امید کا چڑھ کر اتر جانا نہ جینا اب مجھے آسان نظر آیا نہ مر جانا شاہ جی حقیقت منظر کشی بھی کمال ہے ہاں؟ حقیقت بیانی فرمایا کلزوں میں امید میرے امید کا دریا چڑھا ایسا اترا کہ نہ جینے کا رہا نہ مرنے کا رہا اور سکولی بے وقوف دیکھتے سے جو تم سے زیادہ پڑے ہوئے تھے بڑے بڑے افسر جو بہت بڑا افسر بھی رہا ہے ابھی جالندری سا ہے جنہوں نے پتہ نہیں کتنا کتنا ڈگریاں حاصل کر لیں وہ تو اتنا اپنی ناکامی پر رو رہے ہیں ارے بے وقوف تیرا کیا اثر ہوگا اس وجہ سے رونے سے پہلے ہی دھو لے مجھے حوث گم ہو گئی آخر ہجوم یا سو ہرماں میں یہ فتنا سو گیا نیند آ روش طوفان میں جب کوئی امید پوری نہ ہو سکی تو حوث چلی گئی پھر ختم ہو گئی پھر کیا تھا محرومی اور نا امیدی کا ہجوم تھا میرے اوپر یہ فتنہ سو گیا اور مجھے طوفان کے اندر نیند آ گئی طوفان میں نیند آ گئی بربادی کے طوفان میں سو آ ہوئی رخصت خیال و خواب کی ہنگام آرائی بھری دنیا کے اندر میں تھا یا اب میری تنہائی خیال و خواب دی ہنگامہ آرائی تے جڑا جلوس آیا کھڑا سی اکھان دے سامنے وہ سب ختم ہو گیا بس دنیا بھری تھی اور میں تنہا تھا کوئی غم بانٹنے والا بھی نہیں تھا کہ یار تیرے ساتھ کیا ہوا ہے حبابا حبابا ساتھ سب جوانی کے نتائج رہ گئے جو فرمایا جوش جوانی کے ولبلے تھے وہ سب ختم ہو گئے نتیجہ یہ رہا ملا کی تعظیم کے تمنا میں بیٹھا تھا تو ادھر سے جواب ملا اللہ ترا نہیں تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا میرا بیڑا گرک ہو گیا خمارا لودا خمیا زکش درمان دو خستہ میری جرأت شکستہ تھی میری امید پابستہ نشے کا خمار چڑھا ہوا تھا انگڑائیاں لے رہا تھا آج اس درماندہ خستہ حالت تھی جرت میری امید میری امید جو ہے وہ بدھی ہوئی تھی کہ کوئی پوری نہیں ہو سکتی تھی اب آگے سیلاب الحاد اور کشتی ملت سیلاب الحاد اور کشتی ملت کی کشتی قوم مسلم کی کشتی کیسے الحاد اور کفر کے سیلاب میں پھنس گئی اس تعلیم سکولی کے ذریعے حفیظ جالندری اس کا منظر پیش کرتے ہیں آنکھیں کھیت ایک ہنگام محشر نظر آیا عجب سیلاب عالم گیر کا منظر نظر آیا میں اپنے نشہ ہے او دنیاوی مادہ پرستی کے نشے میں مست تھا تو کے ایک دم دیکھتا کیا ہوں کہ ہر طرف دنیا محشر جس طرح سما, سما ہوتا ہے اسی طرح ہنگامہ بنا ہوا ہے نفس و نفسی کی پکار ہے ہر آدمی جو ہے وہ جناب ایک مادہ پرستی کے جناب چکر میں پھنسا ہوا ہے اور یہ اسی کوشش میں ہے یہ یہ لے لوں یہ لوٹ لوں یہ کھا لوں یہ پی لوں وہ لے لوں اسی چکر میں ہے جدھر دیکھا نظر آئی سکون آشنا موجیں میں نے جدھر نظر کی نا یہی دیکھا کہ بھئی طوفان ہے موجے ہیں اور ایسی ہیں کہ ٹھہرنے والی نہیں لوگوں کے اوپر سے گزر رہی ہیں لا دینیت اور الہاد کے طوفان کی موجیں بلا کا جوش پوشیدہ تھا موجوں کی روانی میں تم تھی اس طرح جیسے لگی ہو آگ پانی میں ہاں، حوادث بھی نظر آتے تھے دریائی بلائیں بھی فلک پر چھا رہی تھی تند طوفانی گھٹائیں بھی تہے آ بھائی اس شیر پر غور کر یہ شیر تو سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کا قابل ہے بھائی تہے آب ماسی تھی نئی دنیا کی ایجاد دہائی دے رہی تھی ڈوبنے والوں کی فریادیں دنیا کی نئی ایجادات ہے نا میں نے دیکھا کہ ایک گناہوں کا سمندر ہے پانی ہے اس کی تہ میں یہ پڑی ہوئی ہے اور جو ان تک پہنچتا ہے وہ کفر گناہ لا دینیت پانی کو عبور کر کے تہ میں جا پہنچتا ہے کیا مطلب کہ جو بھی سینسی جائیداد حاصل کر رہے تھے حفیظ کہتے ہیں میں چاہے وہ ملا چاہے وہ پیر چاہے عوام چاہے کوئی میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے وہ بے دین اور انتہا درجے کے بے غیرت بے گناہ گناہ گار بنتے تھے اور پھر جا کر ان کو کوئی یہ سینسی چیز مل جاتی تھی ہوں کہ پانی کی تہ میں تہے ماسی تھی نئی دنیا کی دہائی دے رہی تھی ڈوبنے والوں کی فریادیں اور جو ڈوب رہا ہوتا تھا نا وہ پیچھے بتانے کے قابل تو نہیں ہوتا تھا لیکن اس کی اندر سے فریاد اور نکل رہی ہوتی تھی کہ یار ہو یہ کیا وہ روتا تو تھا لیکن پیچھے سنا نہیں سکتا جنہیں باہر گناہ گاری میں جن کو ذوق تھا کہ گناہ گاری کے سمندر میں بھائی ضرور نیچے پہ پہنچیں گے پورے سب گناہ کریں گے اور جو چیز جو بھی برائی آتی ہے سب کریں گے سب کو کچھ کریں گے کر کر لیکن ایک مرتبہ تو اس وہ جو نیچے پڑا ہوا سامان ہے نا سائنس کا اس تک تو پہنچیں گے نا تو اکبر اللہ حفیظ فرماتے ہیں نظر آیا کہ جن کو یہ شوق تھا کہ ہم نے ہر صورت میں سائنسی ایجادات حاصل کرنا ہے ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ ڈوب کر رہیں گے اور گناہوں کے سمندر میں یہ ڈوبیں گے اور پھر ہی جا کر پائیں گے ہمیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے ڈوبنا ہے کیا مطلب انہوں نے بےمان مرتد دین بننا ہی ہے کیا الفاظ ہیں جی کیا باتیں کر نظر آیا میں ایک کشتی میں ہوں کشتی ہے بوسیدہ سواروں اور ملا ہوں کے ہاتھوں سے زیاں دیدہ میں کیا دیکھتا ہوں جب آگ کھلتی ہے تو اس لاطینی کے سمندر میں ایک کشتی چل رہی ہے میں اس کشتی میں بیٹھا ہوں لیکن وہ بوسیدہ اور پرانی کشتی ہے کہیں سے تو اس کو ملاحوں نے نقصان پہنچایا ہے وہ پیروں اور ملاحوں نے وہ کشتی اسلام کی اسلام کی کشتی تھی وہ سیدھا مسلم قوم کی ایمان والوں کی کشتی تھی وہ سیدھا جو چل رہی تھی جس کو کہیں سے تو ظالم ملاؤں اور پیروں نے اس کو نقصان دیا تھا اور کہیں سے جناب سواروں نے بیٹھے ہوئے پھٹا توڑ لیا کہ یار چلو دیکھیں تو صحیح کیا ہے نیچے ہیں کیا بن تو اب وہ کشتی بیچاری وہ سیدھا اور پرانی اور خستہ حالت میں تھی اس میں میں بیٹھا ہوا ہوں یہ کشتی ایک رحمت تھی اخوت نام تھا اس کا بشر کو غرق ہونے سے بچانا کام تھا اس کا فرماتے ہیں وہ کشتی کیا تھی وہ کشتی سراپا رحمت تھی اور وہ کیا ہے وہ مسلمانوں کا آپس میں اخوت بھائی چارگی دین دین کے رشتے میں آپس میں مضبوط رہنا وہ تھی کشتی ہے ہاں جی اور وہ بج... وہ اخوت اور بھائی چارگی اور محبت اور الفت اور نبی پاک کے عشق محبت والی اور دین والی جو کشتی تھی نا مسلمانوں کی وہ لوگوں کو ڈوبنے سے بچاتی تھی کہ لا دینیت کے سمندر میں اگر بچنا ہے تو ہم میں آ جانا یہ ہر سیلاب تیری تھی یہ ہر طوفان سے نکلی تھی نئی نئے ارمان نئے سامان سے نکلی تھی وہ صحابہ کے دور سے چلی تھی یہ کشتی صحابہ کے دور سے چلی تھی اٹھایا بار اس نے ہر بلائے ناگہانی کا دکھایا گوجا ہر بار اس نے اپنے بانی کا صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ رضویت امام احمد رضا فرماتے ہیں ہر بار اس نے مصیبتیں جو اچانک کہیں سب اٹھائی تھیں اور اس نے اب ہر مرتبہ ہر مرتبہ ہر دور کے اندر ہر زمانے کے اندر اپنے بانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دکھایا ہے یہ اسلام کی کشتی نے سبحان اللہ کے مقابل میں دکھایا تھا کمال اس نے گزارے تھے ہزاروں سے سدو سال اس نے اس وقت کی تاریخ ایک ہزار تر سو پنجا سال یعنی ساڑھے تیرہ سدیاں اخوت کی یہ کشتی مستعد تھی کام پر اب بھی نواں تھی رحمت للعالمی کے نام پر اب بھی حضور کے نام کے ساتھ کشتی چل رہی ہے مگر واہ حسرت اس وقت غفلت تھی سوار اس پر مسلط ہو گئے تھے خود غرض ارباب کار اس پر وہ مسلمانوں کی اخوت محبت اور بھائی چارگے والی اور دوستی اور غیر کے ساتھ دشمنی اور آپس میں محبت اور دوستی ایک افسوس کہتے ہیں واہ حسرت ہائے افسوس اس پر غفلت آ گئی تھی اور خود غرض ملون لوگ اس کشتی پر سوار ہو گئے جو مسلمانوں کا نہیں اپنا مسلمانوں کا نہیں اپنا دنیا کا گھر سنوارنا چاہتے تھے مسلمانوں کا اجاڑ کر خود کو بسانا چاہتے تھے یہ اس کشتی کے تختے توڑ کر سیکھے تھے کی یہ اس کشتی میں روزن کر کے منواتے تھے چالا کی کشتی کے اندر سوراخ کر کے یہ لانتی لوگ اپنی ہو M B M N A کوئی ایم پی اے کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی پروفیسر کوئی ڈاکٹر کوئی ماسٹر کوئی فلاں کو ملا ترقی کر رہا ہے کوئی سکالر ہے کوئی دکتور ہے کوئی کچھ بلا ہے یہ لانتی کیا کرتے تھے کہ اس کشتی میں سوراخ کر کے اپنی چلاکی منواتے تھے تاکہ انگریز ہمیں کہیں ارے بھائی بڑا چلا کر دیکھو اسلام کا کیسے نقصان کر دیا ایسا دل ان دل ان کے ہو گئے تھے سخیت طرف اولاد آہن سے یہ اکثر تاپتے تھے آگ اسی کے سے اسلام اور مسلمانوں کو جلا کر یہ آگ جلانے کے آگ تاپنے کے جلانے تکلف بر طرف ہاں، بناوٹ کی بات نہیں کرتا حقیقت کرتا ہوں تکلف بر طرف میں بھی انہی کے ساتھ شامل تھا لوگوں کا تابع تھا اسی غفلت پہ عامل تھا کہتے ہیں کیا جھوٹ بولوں اور کیا تکلف کروں میں سیدھی سادھی بات کرتا ہوں لائنوں میں میں بھی شامل تھا جو اسلام اور مسلم قوم کے ساتھ یہ حال ہے کشتی میں تھے دریا بے پایا میں تھی کشتی ہوائے تند میں سیلاب میں طوفان میں تھی کشتی ہم اس طوفان کی زد پر تھے مگر بے فکر و بے غم تھے بلائے خارجی طوفان داخلی ہم تھے ادھر سے طوفان خطرناک ادھر سے کشتی کے اندر بیٹھنے والے ہم مصیبت باہر سے طوفان مصیبت یعنی کیا مطلب ادھر سے لا دینیت کافروں کی طرف سے آ رہی تھی اور ادھر سے ہم مسلمانوں میں رہ کر پھر اپنے دین کو اپنے قوم کو برباد کرنے کے اندر اندر سے ہم مصیبت تھے باہر سے وہ مصیبت تھے شاید شاہ جی نہیں بلائے جان ہستی تھی میری ہماری یہ تناسانی ہو والا نہ تناسانی بیٹھیں گے بھائی تسلی آرام سے بھائی کوٹی بگلا لیں گے اور آرام سے دس نوکروں گے دس گاڑیاں ہوں گی فون ہوں گے ہاتھ نہیں لانا پڑے گا دروازے گاڑی کے اور کھولیں گے ہم افسر ہوں گے سر ہوں گے ٹماٹر ہوں گے بات نہیں سمجھ آئی یہی بھوت سوار فرماتے ہیں اسی تن آسانی کے بھوت نے مجھے ہمیں برباد کیا اور سکولوں میں یہی ہو رہا ہے یہی تعلیم دی جا رہی ہے بلائے جان ہستی تھی ہماری یہ تن آسانی چکو فرض کعبہ زد کلا ماند مسلمانی فرمایا جب کعبے سے کفر اٹھے پر مسلمانی کہاں ہم کعبے سے کفر اٹھانا شروع کرتے ہیں ہم نے کعبے سے کفر اٹھا کر لوگوں کو دے رہے ہیں اب ٹوٹی ہوئی کشتی کا بلّا خدا جانے کس بزرگ کی بات کر رہے ہیں بہرحال کسی بزرگ کی تو بات کرتے ہیں نا کہ جس کو انہوں نے کہا ہے ٹوٹی ہوئی کشتی کا ملا کشتی تو ٹوٹی ہوئی تھی کیونکہ اس کے توڑنے والے ملاح بھی تھے اور جناب جو سوار تھے وہ بھی تھے اور باہر سے طوفان تھا جی اتنے مصیبتیں تھیں لیکن ملاح جو تھا تلا تم کی یہ تغیانی حوادث کی یہ بے باقی معاذ اللہ یہ وحشت یہ منظر کی غزبنا کی شب تاریخ و بیم موج و گردابے چنی حائل نہنگان اجل کی نیتیں بے داد پرمائل مگر مچھ در سے شکستہ او کا منجدار میں پھسنا وفا کی سسکیاں قیمت کا قسمت کا رونا موت کا ہسنا قسمت فرماتے ہیں وفا کی سسکیاں بھر رہی تھی قسمت کا رونا تھا موت ہنس رہی تھی کہ ادھر کشتی ہے ادھر منجدار ہے اور پنسی ہوئی ہے فقط ایک سر پھرا شاہ جی پتہ نہیں اب خدا جانے وہ کس کو کہہ رہے ہیں امام احمد رضا کی طرف اشارہ ہے بہرحال ہے تو یا میاں شیر ربانی کی طرف اشارہ ہے کس کی طرف اشارہ ہے جس نے اس کی الٹی قسمت کو سیدھا کر دیا یہ ظاہر بات ہے اسی کی طرف اشارہ ہوگا فقط فقط ایک سر پھرا ملا طوفانوں سے لڑتا تھا ہوا کے آب کے جنوں سے شیطانوں آتا تھا اگر ناؤ میں امبو ہو در امبو انسان تھے یہ سب ملاح کے ہم قوم تھے یعنی مسلمان تھے یہ سب تھے یہ سب تھے و جرعت میں ارستو اور اسکندر اسکندر مگر آرام سے لیٹے ہوئے تھے ناؤ کے اندر مسلمان جتنے تھے سب کشتی میں سوئے ہوئے جن سیا تھن سب سوتے ہیں ایک جاگ چلی جاتی تھی کشتی خشم کی موجوں سے ٹکراتی ابھرتی بیٹھتی دبتی دباتی اور چکراتی کہیں گرداب کے منہ میں کہیں پر شور دھارے پر کبھی اس کے اشارے پر کبھی اس کے اشارے پر ہوا کے دوش پر خوخار تھی پہاڑ ٹکراتے تحاشا دوڑتے تھے ابر کے گھوڑے کڑکتی بجلیاں برسا رہی تھی آپ کوڑے اڑا کرتے تھے سدموں سے جگر کے لختے اکھڑتے جا رہے تھے رفتہ رفتہ ناؤ کے تختے ہے کوئی پرواہ نہیں تھی ناؤ والوں کو کہ طوفان میں نظر آتی تھی خامی با کمالوں کو انہیں معلوم تھا گردار نے کشتی کو گھیرا ہے گھڑی بھر میں یہ بیڑا اب نہ تیرا ہے نہ میرا ہے انہیں دعوے تھے بارے زندگی میں نہ خدائی کے انہیں گریاد تھے گرداب میں مشکل کشائی کے یہ طوفانوں پہ کر سکتے دکھا سکتے تھے تقریروں میں طوفانوں کی تصویر اور کچھ کر نہیں سکتے تھے یہ ملا مقرر لوگ تھے ہوا کا رخ ذرا بدلے تو سب کچھ جان جاتے تھے تہے دریا نہنگوں کی نظر پہ جان جاتے تھے یہ سب چو یہ سب یہ سب جو پاؤں پھیلائے ہوئے کشتی میں لیتے تھے پرانے نا خداؤں اور ملاح کے بیٹے تھے پرانے نا خداؤں اور مل کے بیٹے تھے کوئی غوث کا بیٹا تھا کوئی قطب کا بیٹا